یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا پھر اللہ نے اس شخص کو سو سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم سو سال اسی طرح رہے ہو اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑیں اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے